حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے جبکہ ہم لوگ تمام نمازیں ایک وضو سے پڑھ لیا کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر پانچ سو نو